یہ تو علامت ہے اور نشانی ہے ایمان کی اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایوہ المؤمنون اے ایمان والو لعلکم تفلحون تاکہ آپ کامیاب ہو جاؤ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں کب موت آ جائے وہ تو اللہ تعالیٰ ہی کو پتہ ہے یا الذین توبو توبتا نسوحا اے ایمان والو یہ تو عاشقانہ خطاب ہے اور جہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ عبداللہ ابن مسعود اللہ عنہ یہ سب سے بڑے فقہا اور مفسرین تھے صحابہ میں فرمایا جہاں بھی آمنو ہے قرآن شریف میں یہ تو اللہ سبیل تقریم ہے اللہ تعالی مؤمنوں کو کہ درجات کو اور بلند فرماتے ہیں تو یہاں اللہ تعالی نے فرمایا تو بطن نسوحا آپ ایسی توبہ کرے جو کہ بالکل تو بطن نسوحا ہو ایک آدمی آیا امیر المؤمنین سینا عمر رضی اللہ تعالیٰ وردہ کے پاس اور فرمایا یا امیر المؤمنین یہ توبہ تمہیں سمجھتا ہوں یہ نصوحہ کیا ہے سیدہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بہترین مثال دی فرمایا جو جب آپ دودھ نکالتے ہیں گائے سے اون سے وغیرہ جو ہیں تو کبھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ وہ دودھ واپس چلی جاتی ہے تھنوں میں کہا کہ نہیں کبھی نہیں ہوتے تو فرمایا جب ہم توبہ صادقہ کرے توبہ نصوحہ کرے تو یہی ہو کہ ہم واپس نہ جائیں انسان کے اندر کمزوری ہے بشری تقاضا ہے لیکن جب ہم پختہ اور سچے توبہ کرے تو پھر ہم واپس نہ جائے تو یہ جہے ہے تو نسوحا اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے لیلت القدر عطا فرمایا ہم کو لیلت النصف من شعبان عطا فرمایا اس وجہ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ مبارک لنا فی رجب و شعبان و رمضان تاکہ ان مبارک راتوں کا حصہ ہم کو بھی کچھ مل جائے یہاں پر ایک علمی بحث ہے بعض لوگوں نے اس زمانے میں خاص طور یہ کہا کہ یہ لیلت من شعبان یہ پندروی شابان کی رات جو ہے اس کی کوئی اہمیت وغیرہ نہیں وغیرہ شیخ البانی رحمہ اللہ نے اپنے سلسلہ احادیث صحیحہ میں جلد سالس میں حدیث نمبر ایک ایک چار چار میں تو اس کا بہت بہترین جو ہے ہے ان کا جلد سالیس حدیث نمبر ایک ایک چار چار میں اور جو ہے فرمایا کہ بعض احادیث تو ان کے نزدیک تو صحیح بھی ہے مثلا معاذ بن رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یت اللہ تعالیٰ کہ اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور دیکھتے مرتب مطلب دیکھتے ہیں اپنے خلق کی طرف الى خلق ہی لیلت النصف من شعبان یہ پندرہویں شعبان کی فیغفر لجمیع جمی خلق ہی اس مبارک رات کو اللہ تعالیٰ تمام مخلوق مطلب جن کی مغفرت فرماتے ہیں اللہ لمشرک سوائے مشرق غیر مسلمان کے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو ایمان سے نوازا اسلام سے اور ہر روز ہم یہ دعا بھی کرتے رہے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما جب طواف فرماتے تھے تو جو ہے اکثر اس آیت کی تلاوت فرماتے تھے طواف کے دوران خیر تو دوسرا جو ہے اللہ لمشرک او مشاہین مشاہن کا مطلب ہمارا دل جو ہے بھرا ہوا ہو کینا سے بغ سے قدورت سے ہم نے قطع تعلق کی نہ سلام کی وغیرہ اور یہ آج کل ہمارے اندر یہ حدیث ابن حبان وغیرہ میں اور فرمایا صحیح ہے تو خیر جو ہے تو ہم جو ہے ہر ایک اپنے دل کو ٹٹو لے کہ ہمارے اندر جو ہے کتنا کبر ہے کتنا حسد ہے عداوت ہے دشمن ہے ہم لوگوں کو کتنی تکلیف پہنچاتے ہیں وغیرہ جو ہے اور ایسے مبارک رات کو پھر بھی جو ہے اللہ تعالی ہمارے مغفرت نہیں فرمائیں گے تو ابھی سے ہم سوچے ہم جو ہے اصلاح اپنے آپ کے درمیان ہم دیکھتے ہیں کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن دو آدمی نے قطع تعلق کی اور بالکل جو ہے بات چیت بھی نہیں نہ کلام نہ سلام تو ترمیزی شریف کی روایت ہے اترک ہما ان کے اچھے اعمال ہمارے تلاوت قرآن عمرہ ہو جو بھی ہو اور صدقات وغیرہ ہو تو اس کو ایک طرف اب رکھیے حتیٰ جب تک یہ دو جو ہے صلح نہ کرے تو ہم جو ہے اپنے دل میں دیکھیں قرآن شریف کی دعا ہے اللہ تعالیٰ نے تعریف فرمائی صحابہ کی للفقراء المہاجرین آخر تک پھر انصار کی تعریف کی یحبون من حاجر علیہم پھر ہمارے لیے کیا فرمایا یا اللہ ہمارا مفرت فرما دیجئے اور مطلب یہ ہے کہ جو بھائی ہمارے ہم سے پہلے جو ہے اللہ کے پیارے ہو گئے ایمان کے ساتھ دوسرے جوز اس آیت میں ولا الفی کلو بنا غلا یا اللہ ہمارے دلوں کے اندر وہ قدورت جو ہے بوگ سے کینا ہے وغیرہ اس کو جو ہے نکال دیں مطلب ہم کو بچا دے اس سے تو ہم دیکھتے ہیں ایک تو دعا ہے ایک تو محنت ہے رَبَّنَا إِنَّكَ بنا الرَّحِيمُ تو یہ اہم میں اہم چیز اس زمانے میں ہمارے لیے یہ چیز ہے اپنے دل کو ہم صاف کریں اگر ہم ہمیشہ یہ کہیں گے ان کا قصور ہے میرا کوئی قصور نہیں تو اس میں امت کے درمیان اتحاد اتفاق کبھی نہیں ہوگا ہم جائے اور اس آدمی سے معافی مانگے ہم پہل کرے ہم سبق سبقت کرے الباد اب السلام بری امن اکبر جس نے پہلے سلام کی تو وہ تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ وہ کبر وغیرہ سے محفوظ رہے گا تو یہ حدیث جو ہے بشکا شریف میں ہے ہم دیکھتے ہیں کبھی کبھی اللہ تعالی ہم کو سبق سکھلانے کے لیے مصطفیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے سب سے پیارے محبوب سب کچھ خاتم النبیین رحمت للعالمین سب لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا وصبر نفسک مع الذین یدعون ربهم الخدا تھی کہ آپ تشریف لے جائے اور ان کی مطلب صحبت میں رہے مطلب یہ تو اعلی ادنا کی طرف تاکہ ہم امت یہ بھی سمجھے ہم فیض حاصل کریں تو ہم اعلیٰ کے پاس جائیں ہمارے استاد ہمارے شیخ حضرت مفتی حضا الحق صاحب میں تو لوگوں کو یاد کہتا ہوں اللہ تعالیٰ مولانا شبیر صاحب کو جو ہے جزائے خیر دے ہمارے اوپر اور ہمارے امت پر کے اوپر سب سے بڑا احسان فرمایا حضرت کو دعوت دی آئندہ سال تیس سال ہو جائے گا حضرت کو یہاں اس ملک میں اللہ تعالیٰ بصارت بصیرت سی حد سب عطا فرمائے تو یہ جو ہے ہم اعلیٰ کے پاس جائیں لیکن دیکھیے قرآن شریف میں یہ واقعہ ہے کہ آپ ان صحابہ کے مجلس میں شامل ہو جائیں وہ صبح شام ذکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں نبی زکریہ علیہ السلام کلما دخل علیہ زکریہ المحراب وجد اندہا رزقا پھر اولاد بھی نہیں تھا اس وقت جو ہے کہا کہ یہ بے موسم میں جو آپ کو یہ پھل اور کھانا وغیرہ کہاں سے ملتا ہے قولت ہوا من اند اللہ یہ تو اللہ کی طرف سے تو اتنے جو ہے فیض پھیلا کہ کہا کہ یا اللہ ان کو آپ نے یہ موسم عطا فرمائے تو مجھے بھی تو اولاد دیجیے اگرچہ خر کے عادت ہے اتنے برہاپے میں جو ہے عموماً نہیں ہوتا ہے تو یہ فیض پہنچتا ہے اعلیٰ سے ادنا کی طرف اور کبھی کبھی ادنا سے اعلیٰ کی طرف بھی تو ہم یہ سوچیں کہ ہم اپنے دل کو ایسے صاف کریں ایسے مجالس میں ہم بیٹھے اور پھر جو ہے سوچے کہ تو با منشغل عیبہ ان عیوب الناس بجائے اس کی کہ اس کے اندر یہ عیب ہے یہ عیب ہے یہ ہم زیادہ کے زیادہ یہ ٹائم لگا لیں محاسبہ میں مراقبہ میں کہ میرے اندر کیا کیا قصور ہے اور یہ تیاری رمضان کا مطلب کیا تحریک و جنوب اپنے گناہوں کو جلانا تو یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم رمضان تک انتظار کریں پھر یہ تو کسی کو پتہ بھی نہیں ہم رمضان دیکھیں گے نہیں دیکھیں گے تو ابھی سے ہم یہ تیاری کرے آپ دیکھیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ازواج متحرات رضی اللہ عنہ کہ شعبان کے مہینے میں اکثر روزہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تو سنت النفل روزہ اور ازواج متحرات قضا کے روزہ اب ہم کیا کریں یہ تو شیطان کے ایک چال ہے وہ کہیں گے ہم کو تم یہ نفل نماز پڑھو یہ نفل نماز پڑھو لیکن جس وقت سے ہم بالغ ہوئے اتنے فجر نماز اتنے اثر نماز قضا ہو گئی تو ہم بہت کم اس کی طرف التفات کرتے ہیں حالانکہ ترمیدی شریف جو ہے کہ روایت ہے اول ما يحاسب به العبد يوم القيامه الصلاه سب سے پہلے چیز جس کا محاسبہ ہوگا اور پوچھو وہ سلاد ہے اور فرض سلاد کی بات ہے تو ہم یہ نہیں ہم کہہ رہے کہ آپ نفل نماز نہ پڑھیں ہم یہ کہہ رہے الحم فل اہم کے اصول پر ہم چلے اسی طریقے سے ہم کو تو بہت لذت ہوتا ہے کبھی کبھی کہ پیر کے روز جمعرات کو ہم روزہ رکھیں لیکن ہمارا رمضان کا روزہ ٹھکانا نہیں جب ہم بارہ سال تیرہ سال چودہ پندرہ سال کے تھے شاید اس وقت بالغ بھی تھے تو کتنے روزہ ہمارے چھوٹ گئے اور اب جو ہے ابھی یہ ڈیڑھ مہینہ ہے تقریباً ہو جائے ہم یہ تیاری کرے کہ یا اللہ ہم تجارت میں کیا کہیں گے مجھے دینا ہے کسی آدمی کو ہزار رینٹ قرض اور لوگ آتے ہیں مانگنے کے لیے میں ان کو ایک ہزار دو ہزار تین ہزار دیتا ہوں تو ہم کہیں گے یہ تو کمال کی بات ہے ان لوگوں کو پانچ سو ہزار اب دیتے جو قرض ہے آپ ادا نہیں کرتے تو ہمارے معاملہ بھی یہی ہے جو ہمارے اوپر جو لازم ہے واجب ہے فرض ہے وہ ہم اس میں درگ وہ کرتے تال متوڑ کرتے ملتوی کرتے ہیں اور جو نفیل چیز ہے اس کے اندر اتنی اہمیت ہم دیتے چونکہ وہ دل میں آ جاتے میں تو بھی ایک بزرگ بن گیا میں تو صالحین میں سے بچا ہوں نہیں یہ تو ایک شیطان کا چال ہے اہم سے غیر اہم کی طرف جو ہے انکلایا آخر میں ہم ہر ایک جو ہے ہمارے خاندان والوں متعلقین کو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک تمنا ود جب ہم عربی میں وہ مطالعہ کرے ودا ودا کا مطلب المبالغ فی التمنی کہ تمنی میں بہت خواہش میں بہت مبالغہ ہو تو مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہا فی قلب کل انسان من انسان امتی میری تمام امت کا ابن کثیر نے بھی نکل کیا اس کو اپنی تفسیر میں کہ دو صورتیں ایسی ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دلی تمنا ہے کہ ہر انسان اس امت میں ان دو صورتوں کو حفظ کرے تو ابھی ڈیڑھ مہینہ ہے ہم اپنے اہلیہ کو بچے کو سب کو امیب ہم نے بات کی شیخ عرفان کی کہ دیکھے گیارہ اولاد عطا اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اور سب کے سب حافظ ہیں تو دیکھو یہ تو اللہ کی طرف سے ہے لیکن اس نے والد ہونے کی حیثیت سے کتنی محنت کی ہوگی اللہ کی بارگاہ میں کتنا رویا ہوگا تو کم از کم جو ہے سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس تراسی آیت ایٹی تھری آیت اس میں ہے سورہ تبارک اللہ تیس آیتیں اس میں ہر روز ہم تین چار تین چار آیتیں ہم یاد کرے تو یہ رمضان انشاءاللہ 2016 اور یہ چودہ سو سینتیس کا فورٹین تھرٹی سیون کا ایک بہت اسپیشل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 وسلم الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله أو كما قال صلى الله عليه وسلم وبعد محترم ومعزز حضرت مفتساب صاحب علماء كرام most respected and honorable guests السلام عليكم ورحمة الله وبركاته You're not worthy of saying anything except with the intention that our own Islam rectification takes place for indeed We know that from head to toe, every limb is filled with various kinds of sins. And the barakah of sitting in the company of our most respected Ustad Hazrat Mufti Saab are the senior ulama ikram that our Islam and rectification takes place. We thank and praise Allah Ta'ala for the great ni'mah and favor of Iman. It is this great bounty that is a means, a springboard for us enjoying so many innumerable favors the mere fact that we have been given the perfect and the pure Shariat of Islam, a guidebook of injunctions as to how to conduct ourselves in every facet of our lives. This in itself is a great mercy. And those who are not honored to have as the guide the Quran Kareem, the beautiful Sunnah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the teachings, the Shariat of Islam, then that is a life not really even worthy of living. Allah Ta'ala assimilates it. أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ like livestock, like animals, and even more deviated, even more led astray than that. So a perfect life in this world <coughs> and success for eternity in the hereafter lies only and solely in the commands of Allah subhanahu wa ta'ala as revealed by Allah ta'ala in His great kitab and demonstrated practically by our beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam. Allah Ta'ala, a special ni'mah and a great favor that Allah Ta'ala has given us is the faculty of intellect, of intelligence, of giving us aql. It is termed as aql. It is also known as, Allah Ta'ala terms people of intelligence as ulul albab, originating from the word lub, which means that which is the summary, which is the crux of other matters. It is all, they also termed as ulul nuha, people of intellect, emanating from the word naha, which means that the nafs, the carnal temptations, the desires of the inner self normally pull a person towards carnal temptations and the aql or ulun nuha, naha, nuha means stopping and restraining that one of the primary functions of our aql and intellect is to restrain the carnal temptations and desires, to curb them, to put a stop to them, to bring ourselves in line, as Nabi sallallahu alayhi wa says, to make such an effort, such an effort on your natural desires and temptations, لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. That you will never attain perfection in Iman until such time that your natural desires and temptations are brought in line in accordance with the deen that I have brought and conveyed to you. That one's tabi'at thaniya, one's natural disposition comes in line with the teachings of Shariat. So time and again Allah subhanahu wa ta'ala speaks about the ulul albab, people of intellect, people of great understanding and intelligence. And what are the attributes and qualities? In fact, it was a Mubarak habit of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam when waking up in the early part of the morning for tahajjud salah. One of the first things that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam would do on awakening, after reading the various du'as of waking up, would be to look towards the sky and recite the last ruku of Surah Al Imran, and what does Allah Ta'ala says in the opening verses of this ruku? That verily, and these verses were recited in the khutbah, in the creation of the skies and the earth, the alternation between night and day, and the amazing way in which this turns one upon the other, sometimes one lengthening over the other, in summer months the day longer, in winter the nights are longer. And then Allah Ta'ala says that in these, there are clear-cut signs, signs of Allah Ta'ala's greatness, for people of intellect, they look at the night, the day, they look at the skies, they look at the stars, they look at the, the sun, the moon, the various creation of Allah subhanahu wa ta'ala, and they deduce from there the greatness of Allah ta'ala. Allah ta'ala then elaborates further, what are the salient features and qualities and characteristics? They are those. Now this is intelligence that we'll find throughout history. We find whether it was the philosopher, the philosophers of, of Greece, we find that within the ummah of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, those who, who, who, who harnessed themselves and who attributed themselves to following the ways of the philosophers. We find certain, certain sects within the name of Islam. There was a sect known as the Mu'tazila, who in today's times can be termed as the modernists, who would give preference to intellect over the teachings of Shariat. But beautifully, as the Shaf Ali Tanwi rahimahullah ta'ala says, that <clears throat> he says here, that many, many a times, my emotions say one thing, but I'm harnessed by the teachings of Shariat. We know that by our five senses, we learn and deduce many things, but there are limitations to those. That is when the aql, the intellect kicks in and furthers that knowledge. But, he said, just as the aql has, has as the, the senses have limitations, so, so does, so does the aql also have its limitations and that is where we bound ourselves to wahi, the teachings of revelation, the teachings of wahi and revelation, that many a times our emotions take us in a certain direction, but we curb those, we never let it get the better of our intellect and our intelligence, and at the same time, we never ever let it so happen that our aql or intellect or intelligence get the better of wahi and revelation. That whatever has been brought and taught as the sharia, this is the absolute perfect level of wisdom. Sometimes our fallible intellect cannot perceive that. So Allah Ta'ala here speaks about the qualities of ulul albab. What are the salient features? They are those, first and foremost, right at the outset Allah Ta'ala says, those who know that they have been placed here for a massive purpose, to recognize Allah, to remember Allah Ta'ala. So they remember Allah subhanahu wa ta'ala, do the dhikr of Allah Ta'ala, standing, sitting, lying down. A second quality Allah mentions in these verses, and this is something that we should make a concerted effort. A great form of ibadah, يَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ that they deeply ponder, reflect, think about the creation of the skies, think about the creation of the earth, all Allah Ta'ala's creation around us, the mountains, the amazing way, way, in which Allah Ta'ala has created them, that they are massive mountains just as they go high up into the air from, from, from land, so do they penetrate deep into the earth, and tamida become, Allah Ta'ala tells us time again in the Quran Kareem, when Allah Ta'ala had created the, the earth, this huge mass of land, which which, was, which exists with 72% of water mass in, in, on the earth. There are 72% water, and the remainder of it is land mass. The earth, the land was shaking. Allah Ta'ala created the mountains, establishing them firmly. So the mountains are like nails that pin down this earth. They look around them. They look at the oceans, the ajib, the ajib qudra of Allah Subhanahu Wa Ta'ala, with which Allah Ta'ala has created the oceans. Similarly, trees, vegetation, mountains, mountain paths, the stars, the night sky, the sun, the moon. They look at all of these and recognize, similarly, in our own creation, the way a human being is created, embryology, the amazing means in which a human being comes into formation. Similarly, our own creation, the faculties Allah Ta'ala has given us sight, hearing, listening, touch, smell. They look around them and then see further in the creation of Allah Ta'ala around them, the animal kingdom. An entire surah has been named Surah An-Nahl, the amazing means in which the colonies of bees and hives of bees form and, and, and that they work, the amazing workings, responsibilities of each and every one within the bees, specific reasons and responsibilities in the ant colony, a surah similarly named Surah al naml So all of these are there for us to recognize the greatness of Allah Ta'ala. Surah al nahl another name of Surah al nahl is Surah An-Ni'am, the Surah of Allah Ta'ala's great favor. And really if we want to see the Qudra of Allah Ta'ala by the means of His creation, that's from the authentic tafsir. Look at the meanings contained within Surah An-Nahl, amazing signs of Allah Ta'ala's greatness. So the intelligent ones are those who ponder, look around them, and this is a great form of ibadah. That we look at the creation around us, we know Allah Ta'ala is far beyond human understanding and comprehension directly, therefore we are encouraged that recognize Allah Ta'ala's greatness by means of His creation when it exists around you. We find similarly in Surah Al-Ra'd, إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ after that, Allah Ta'ala makes mention of nine different qualities of people of intellect, of men of intelligence. Similarly, our beloved Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam says that the truly wise person, the intellectual person is the one, mandana nafsahu, who looks into his nafs, into his desires, subjugates them, makes such an effort. And as Hazrat Mufti Abdul Qadir Sahib has emphasized, it is coming to these kind of majalis, sitting in the company of our pious and senior elders, that brings about this that introspection into our desires and such an effort that it comes in line with deen, subjugating one's natural desires, bringing it in line with deen. And a second sign that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gives here, a second sign of an intelligent person, وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ Makes a concerted effort to the real life, knowing that the life in this world is very short, it is temporary, makes a, a concerted effort, makes a concerted effort to the life which is after death. Similarly, another occasion, a Sahabi asked Rasulullah sallallahu alaihi wasallam this question directly. Man akyasun nas wa man ahzamun nas. That who amongst men are the most intelligent, the most wise, and who amongst men have the greatest foresight? Two criteria given by Nabi sallallahu alaihi wasallam here of men of intellect and great foresight. أكثرهم ذكرا للموت وأكثرهم استعدادا للموت. They are those who remember death most abundantly and make the most effort to that life which is the life after death. Allah Ta'ala give me firstly, all of us, the tawfiq, that this great ni'mah of aql, of intellect, which Allah Ta'ala has given us, to utilize it for the purpose for which Allah Ta'ala has created it, and not as in many, many instances, that very faculty of intellect becomes a means of deviation.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 راستے سے ریونین گیا وہاں مولانا عبد المالک صاحب کے ہاں ان کے مدرسے میں جس میں بچے اور بچیاں پڑھتی ہیں جلسے کا پروگرام تھا اور وہ ان بچے اور بچیوں میں کام کرتے ہیں جو غریب طبقے سے تعلق رکھتے ہیں جن میں سے بہت سی فیملیاں اور بہت سی خاندان مائت سے اور ان ممالک سے آئے ہیں جو فرنچ کالونی کے ماتحت ہیں ہاں، اور اچھا کام کر رہے ہیں ان کی دعوت پر ایک دن کے لیے گیا تھا اور اس ہفتے میں ان کے ہاں اجتماع بھی ہے اس اجتماع کے لیے تبلیغ اجتماع کے لیے بھی نقل و حرکت ہو رہی تھی مستورات کی جماعتیں نکلے ہوئے تھے اور کام کر رہے تھے کر رہی تھی ایک ہی دن میں کیونکہ ایک دن تھا اس لیے مختلف پروگرام انہوں نے ایک دن میں رکھے تھے جن میں مزدورات کی اجتماعی بھی اور مستورات میں بھی بیان رکھا تھا دو بیان علماء کرام جمع ہوئے تھے ان میں بھی بیان ہوا مذاکرہ ہوا رات کے وقت جلسہ ہوا اس میں کافی سارے علماء آئے تھے عوام اور دوسرے حضرات خواتین اور حضرات آئی تھے ان سے بھی بات چیت ہوئی کیونکہ اس مدرسے میں بنیادی طور پر قرآن کریم پڑھایا اور سکھایا جاتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ریاض الصالحین اور فقہ کی بعض کتابیں صرف نہ ہوا یہ پڑھائی جاتی ہے اس لیے بنیادی طور پر سمجھنا چاہیے کہ وہ قرآن کریم کا مدرسہ ہے اور اس کے ساتھ ضرورت کی مزید تعلیم بھی ہوتی ہے اس لیے رات کے وقت جو بیان ہوا وہ بھی قرآن کریم ہی سے متعلق تھا اس میں میں نے کہا کہ قرآن کریم کی خدمت کی بہت شاخیں ہیں قرآن کریم کی خدمت کے بہت برانچ ہیں لیکن سب سے مقدم اور پہلے جو قرآن کریم کی خدمت کی شاخ ہیں قرآن کریم پر ایمان لانے کے بعد وہ قرآن کریم کی تلاوت اس کا سیکھنا اس کا سکھانا اس کو تجوید کے مطابق پڑھنا اس کو صحت حروف حروف کی صحت کے ساتھ پڑھنا پڑھانا یہ اس مدرسے کا سبجیکٹ اور اس مدرسے کا مقصد ہے پھر یہ میں نے بیان کیا کہ قرآن کریم کی تلاوت میں اللہ تبارک و تعالی نے کتنی برکت رکھی ہے اس کی وجہ سے لوگوں میں کتنا بڑا انقلاب آتا ہے اور تبدیلی آتی ہے اور جو مہارت کے ساتھ پڑھتا ہے وہ بھی مبارک ہے اور جو نہیں پڑھ سکتا اٹک اٹک کر پڑھتا ہے آہستہ آہستہ پڑھتا ہے اس کے لیے بھی برکت ہے قرآن کے سامنے بیٹھنا ہر طریقے پر برکت ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الماہر بالقرآن مع السفرت البررت الكرام جو قرآن کریم کا ماہر ہے وہ ان فرشتوں کے ساتھ ہوگا جو فرشت معزز اور جو فرشت محترم ہیں ان کے ساتھ رہے گا والذی یتتعتع فیہ فل اجران اور جو قرآن کریم کو اٹک اٹک کر پڑھتا ہے ہر روانی کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا اس کے لیے دو اجر ہیں ایک اجر قرآن کریم کی تلاوت کا ہے ایک اجر اٹک اور محنت اور مشقت کے ساتھ پڑھنے کا ہے اور فرماتے ہیں جس کے دل میں قرآن کریم نہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے ویران اور گرا ہوا گر ایمان تو ہے گھرا ہوا گر ہے لیکن اس میں قرآن کریم کی تلاوت اور قرآن کریم نہیں ہے اور قرآن کریم دل میں ہو ایسا ہے جیسے خوشبو دل میں چھپی ہوئی ہو قرآن کریم پڑھا جائے اس کی مثال ایسی ہے جیسے خوشبو پھیلی ہوئی ہو فضا میں اور باہر اور یہ میں نے پھر بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے پھرتے بھی تلاوت فرماتے تھے حدیث میں آتا ہے جب حضرت ابو بکر صدیق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور عامر ابن فحیرہ جو ابو بکر صدیق کے آزاد کیے ہوئے غلام تھے اور عبداللہ ابن ارقیت جو راستہ بتانے والے تھے اور ہجرت کا سفر کر رہے تھے راستے میں ایک مقام پر پہنچے مشرقین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق کے پکڑنے یا قتل کرنے کے ہر ایک کے لیے سو سو اونٹ مقرر کیے تھے اگر کوئی ان کو زندہ پکڑ کر لائے یا قتل کرے تو سو اونٹ ملیں گے تو سوراقہ ابن مالک ابن جوشم کہتے ہیں ایک شخص آیا اور میں مجلس میں بیٹھا تھا اور مجھ سے کہا کہ ساحل سمندر پر میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا دور سے وہ جا رہے تھے اس کی پرچھائیاں نظر آ رہی تھیں سایہ سایہ نظر آ رہا تھا میرا خیال ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی ہوں گے تو سورا ابن مالک کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ یہ تم نے تم نے ان کو نہیں دیکھا کسی اور کو دیکھا فلان فلان اب نکلے یہ وہ ہوں گے وہ لوگ نہیں ہیں اور میرے دل میں یہ خیال تھا سراقہ کہتے ہیں میرے دل میں یہ خیال تھا کہ میں جا کر ان کو پکڑ لوں اور سو سو اونٹ مجھے مل جائے میں نے اپنی جاریہ اور باندی سے کہا تم باہر نکلو فلان جگہ میرے گھوڑے کو تیار کرو میں تھوڑی دیر کے بعد آ جاؤں گا گھوڑے پر سوار ہو کر چلا جاؤں گا میں چھپکے سے گیا دروازے سے نہیں نکلا بلکہ چھت کی اوپر سے گیا اور اتر گیا تاکہ مجھے کوئی دیکھ نہ لے اور جہاں میری باندی نے کھوڑے کو کھڑا کیا تھا اس پر سوار ہوا اور نیزہ میرے پاس تھا اس نیزے کو میں نے زمین کے ساتھ لگاتے لگاتے مکہ مکرمہ سے نکلا کہ اگر میں نیزے کو اوپر رکھوں گا تو لوگوں کو نظر آئے گا کہ میں گیا تو کہیں میرے ساتھ اور بھی مل نہ جائے اور انعام تقسیم نہ ہو جائے پورا انعام مجھے مل جائے جب وہ گئے گھوڑے کو دوڑایا ساحل کے راستے پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان سے آگے دیکھ رہے تھے اور قرآن کریم کی تلاوت کر رہے تھے راستے پر چلتے چلتے قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے اور ابو بکر صدیق ادھر ادھر دیکھتے تھے ابو بکر صدیق کا ادھر ادھر دیکھنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی فکر اور غم کی وجہ سے تھا ان کے ساتھ فکر تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ آدمی تو ہمارے قریب پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم دونوں ہیں ہمارے ساتھ تیسرا اللہ ہے فکر مت کرو جب وہ شخص قریب آیا سراق ابن جوشم تو اس کا گھوڑا یا اس کی گھوڑی زمین میں دھنس گئی گھٹنوں گھٹنوں تک اس نے بہت زور لگایا اور کھوڑا جب زمین سے نکلا تو غبار اٹھ گیا سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے ترکش میں ترکش کا مطلب وہ تھیلا جس تھیلے میں تیر ہوتے ہیں قسمت معلوم کرنے کے کہ میرا کام ہو جائے گا یا نہیں خوش قسمت ہوں یا بد قسمت میں نے تیر نکالا وہ تیر نکلا اردو میں ان تیروں کو پانسی سے کہتے ہیں وہ نکلا جو بدقسمتی کا تھا کہ تم کو آگے نہیں چلنا چاہیے آگے نہیں بڑھنا چاہیے وہ تیر ہوتے تھے ایک پر لکھا ہوتا تھا نعم کام کرو دوسرے پر لکھا ہوتا تھا لا کام مت کرو شریعت نے ان چیزوں کو ختم کیا بدقسمتی بدفالی نہیں ہے ہاں نیک فالی ہے اچھا کلمہ کوئی سن لے اس سے اچھی فال کو لے لے بدفالی شریعت میں نہیں اللہ تعالیٰ پر بدگمانی ہے وہ کہتے ہیں میں نے قسمت والی تیروں کی بات نہیں مانی اس لیے کہ میرے خیال میں بہت بڑا انعام تھا پھر میں آگے بڑھ گیا دوسری مرتبہ پھر تیسری مرتبہ میرا گھوڑا زمین میں پھر دنس گیا اور میں نے آواز دی کہ آپ محفوظ رہیں میں آپ کو کچھ نہیں کہوں گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ کی بڑی شان اور آپ کی بڑی حکومت آنے والی ہے اس لیے آپ میرے لیے امن و امان کا خط لکھیں آپ خط لکھوا دیں کہ آپ مجھے کچھ نہیں کہیں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چمڑا منگوایا اور خو خط لکھوایا کہ یہ آدمی محفوظ ہوگا پھر سراقہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ میرے پاس کھانے پینے کی چیزیں ہیں وہ آپ لے لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ایک بات یہ کہ جب آپ واپس جا رہے ہیں جو لوگ ہماری پیچھ ہمارا پیچھا کر رہے ہیں ان لوگوں کو واپس کریں سے معلوم ہوا کہ یہ دنیا دار الاسباب ہے اگر ایک مرتبہ کوئی کرامت اور معجد ظاہر ہو جائے تو ضروری نہیں ہے کہ پھر بھی ظاہر ہوگا اس لیے اسباب کے درجے میں بتایا کہ جو آنے والے لوگ ہوں ان کو واپس کریں سوراقہ کہتے ہیں میں واپس آیا جو سامنے آتا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے میں ان سے کہتا تھا تم اس راستے پر جا کر تکلیف مت کرو یہ پورا راستہ میں نے دیکھ لیا اور وہ واپس ہو جاتا اپنا وعدہ پورا کیا مقصد کہنے کا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے چلتے تلاوت فرماتے تھے یہ جو انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں ہم خود انتظار میں بیٹھے رہتے ہیں کبھی کبھی اور غصہ آتا ہے کیوں ہم انتظار کر رہے ہیں جلدی ہمیں بلا لو اندر دفتر میں آفس میں فلان جگہ اگر اس وقت ہم یہی کام کرے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے بیٹھے بیٹھے ذکر کرے تلاوت کرے پھر اگر دیر ہو جائے تو کوئی بات نہیں ہمارا کام تو چل رہا ہے لیکن انسان کی طبیعت میں جلدی ہے خلق الانسان من عجل انسان جلدی چاہتا ہے کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا گیا جب ان میں روح ڈالی گئی تو ابھی تک روح پاؤں تک نہیں پہنچی تھی سر سے پیٹ تک پہنچی تھی کہ انہوں نے اٹھنا شروع کیا واللہ علم کتابوں کی بات ہے حدیث کی بات نہیں خلق الانسان من عجل انسان جلدی سے بنایا گیا بس ہر کام میں جلدی کرتا ہے وہ ایک مرتبہ مولانا ابوالکلام آزاد جب وزیر تھے تعلیم وزیر تعلیم تو ان کی کھوٹی ان کے بنگلے پر بہت لوگ انتظار میں بیٹھے تھے اپنے کاموں کے سلسلے میں تو ہندوستان کا ایک مشہور شاعر ہے جوش ملی آبادی وہ بھی انتظار میں تھا اب جب بہت انتظار کیا تنگ آ گیا چپڑاسی کو بلایا اور کہا میں ایک چھوٹا سا شعر پرچی پر لکھتا ہوں یہ جا کر کے مولانا کو دے دے تو پرچی پر لکھا نامناسب مناسب ہے خون کھلوانا پھر کسی اور وقت مولانا ابھی تو خون کھلوانے کے برابر ہے جیسے خون بہ رہا ہو اس لیے کسی مولانا نے پرچی دیکھی اور مسکرائے اور کہا جوش کو فور بلاؤ تو یہ اس وقت ہوتا ہے کہ جب آدمی ذکر میں تلاوت میں مشغول نہ ہو ورنہ مشغول ہے تو مشغولی کی وجہ سے اس کا انتظار انتظار کا وقت نہیں بلکہ وہ انتظار کا وقت عبادت کا وقت بن گیا اسی طرح تلاوت کے سلسلے میں اور تلاوت کی برکات کے سلسلے میں دوسرا واقعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مشرقین کے ظلم سے اور مشرقین کی تکلیفوں سے تنگ آ گئے تو حبشہ جانے کا ارادہ کیا اور باوجود اس کے کہ حضرت ابو بکر صدیق اپنی قوم کی وجہ سے بچے تھے اور بچ جاتے تھے زیادہ تکلیف سے لیکن پھر بھی تکلیفیں ہوتی تھی تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کے لیے جا رہے تھے راستے میں ابن دگنا ملا ابن دگینا نام جو بھی ہو ربیعہ ہے مالک ہے جو بھی ہے اس نے کہا تم کہاں جا رہے ہو ابو بکر صدیق انہوں نے کہا بس میں باہر سیاحت کے لیے اور گھومنے پھرنے کے لیے جا رہا ہوں یہ نہیں بتایا ہجرت کر رہا ہوں انہوں نے کہا میں سلو کا لا یخرجو کا لا یخرجو آپ جیسے لوگ نکلنے کے قابل نہیں کہ نکالے جائیں آپ میرے ساتھ آئیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں اور میں آپ کو اقامہ دیتا ہوں میں آپ کا کفیل بنتا ہوں اس لیے کہ ان نقل تصل آپ رشتہ داروں کی رشتے کو پالتے ہیں وہ تقسیب المعدومہ اور لوگوں کو نایاب چیزیں دیتے ہیں یا فقیروں کی مدد کرتے ہیں فقیروں کو دیتے ہیں وہ تحمل القلّہ اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں وہ تقر ضیفہ اور مہمانوں کو کھلاتے ہیں وہ تعین و علا الحق اور جس پر حادثات اور جس کے اوپر تکلیفیں مصیبتیں آتی ہیں آپ ان کی مدد کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صفات تھیں وہی صفات ابو بکر کے لیے بیان کی تو ان کو واپس لایا اور قریش کے قبائل میں چکر لگایا اور کہا ان کو میں نے پناہ دی ہے قریش نے ابن دغنہ سے کہا لیکن شرط یہ ہے کہ وہ کلم لم نماز اور تلاوت نہ کرے ابن دغنہ نے کہا ٹھیک ہے یہ معاہدہ ابو بکر کے ساتھ نہیں ہوا یہ معاہدہ ابن دغن اور قریش کے درمیان ہوا کچھ دن کے بعد حضرت ابو بکر صدیق نے اپنے گھر کے سامنے چھوٹا سا مسلح یا عبادت خانہ قائم کیا اس میں نماز پڑھتے تھے نماز پڑھتے تھے تلاوت کرتے تھے جب تلاوت کرتے تھے تو روتے تھے بکا نرج بکا ان بہت روتی تھی تو جب تلاوت کرتے تھے خوش آبادی کے ساتھ بلند آواز سے بلند آواز میں دوسرے کو فائدہ ہوتا ہے ذکر بلند آواز سے ہو اس کا بھی دوسروں کو فائدہ ہوتا ہے تو مشرقین کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے تھے یا تقصف علیہ ٹوٹ پڑتی تھی اور متاثر ہو جاتے تھے تو قرآن کریم کی تلاوت سے خود بھی متاثر اور مشرقین ان کی عورتیں ان کے بچے بھی متاثر تو مشرقین اس کو برداشت نہیں کرتے تھے کہ تلاوت کی برکت سے ہمارے بچے اور بیوی مسلمان ہو جائیں اس لیے ابن دغنہ سے کہا کہ آپ ان کی پناہ کو واپس کر دیں آپ ان کی اقامے اور کفالت کو واپس کر دیں ہم یہ برداشت نہیں کرتے کہ ہمارے بچے اور ہماری بیویاں برباد ہو جائیں مسلمان ہونے کا نام برباد ہونا رکھا خراب ہو جائے تو حضرت ابو بکر نے فرمایا میں آپ کی پناہ آپ کی کفالت آپ کا اقامہ آپ کو واپس کرتا ہوں میں اللہ تبارک و تعالی اور اس کی رسول کی کفالت اور پناہ میں امان میں رہنا چاہتا ہوں اور میں بیان بیان کرتا ہوں جیسے حضرت مولانا سعید خان صاحب نے اقامہ واپس کیا اور کہا تبلیغ کا کام میں نہیں چھوڑ سکتا تم کہتے ہو تبلیغ کا کام چھوڑ دو اور مدینہ منورہ کی وفات اللہ تعالیٰ مجھے دے دیں گے چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عمرے کے بہانے پہنچایا اور مدینہ منورہ میں وفات ہو گئی تو قرآن کریم کی تلاوت کے برکات غیر مسلموں پر بھی ظاہر ہو جاتی ہے اور تیسرا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہ اسلام کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ باوجود اس کے کہ انہوں نے علامات دیکھی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات دیکھی اور وہ کہتے ہیں کہ میں ایک عبادت خانے میں گیا اور یہ آواز آئی یا او جلیح چالاک آدمی امر النجیح کامیابی کا دین آئے آنے والا ہے رجل الفصیح ایک فصاحت والا آدمی کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ اور اونچی آواز سے میں نے یہ سنا اور جب لوگوں نے دوسروں نے سنا تو وہ ڈر گئے بھاگ گئے کہ یہ کہاں سے آواز آئی اور میں اپنی جگہ رہا دوبارہ میں نے یہ سنا لیکن اس وقت خیال نہیں رہا مسلمان نہیں ہوا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار لی اور غصے میں جا رہے تھے راستے میں نعیم ابن عبداللہ سامنے آئے کہاں جا رہے ہو عمر نے کہا آج جا رہا ہوں میں نے سنا ہے کہ دار الارقم میں وہ بیٹھے ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج ان کا کام تمام کر رہا ہوں قتل کروں گا نعیم ابن عبداللہ چھپکی سے مسلمان ہوئے تھے انہوں نے کہا اگر تم نے ان کو قتل کیا تو بنی عبد مناف تم کو چھوڑیں گے وہ تو تم کو قتل کریں گے بدلہ انتقام لیں گے اور دیکھو ان کو تو چھوڑو تم اپنے بہنوئی سعید ابن زید ابن عمر ابن نفیل اور اپنی بہن فاطمہ بنت خطاب ان کی خبر لو وہ مسلمان ہو چکے ہیں انہوں نے کہا اچھا وہ ارادہ چھوڑا اور اپنی بہن کے گھر گئے جب وہاں پہنچے تو حضرت خباب ابن عرط رضی اللہ عنہ ان کو قرآن کریم سکھا رہے تھے اور قرآن کریم کی تعلیم دے رہے تھے اتنے میں عمر پہنچے خباب ابن عرط کسی کونے میں کسی چھپی ہوئے جگہ میں چھپ گئے فاطمہ بنت خطاب یعنی عمر کی بہن نے قرآن کریم کے اوراق کو اپنی ران کی نیچے چھپایا اور عمر نے اپنے بہنوئی سعید ابن زید ان کی بہنوئی اور حضرت عمر سعید ابن زید کی بہنوئی ان کی بہن ان کے پاس ان کی بہن ان کے پاس کی ان کی پٹائی شروع کی پٹائی کی درمیان میں ان کی بہن چھوڑانے کے لیے آئی جب آئی تو عمر نے سعید ابن زید کو چھوڑا جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں اور اپنی بہن کی پٹائی شروع کی ان کے چہرے پر ان کی اتنی پٹائی کی اتنا پیٹا کہ ان کا چہرہ خون سے سرخ ہو گیا حضرت عمر کو رحم آیا اور چھوڑا بہن نے کہا تم جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو میں مسلمان ہو چکی ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا دین ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ میں نے قبول کیا ہے تم کو جو کچھ کرنا ہے کر لو حضرت عمر نے کہا یہ تم کیا پڑھ رہی تھی مجھے دکھاؤ تاکہ میں پڑھ لوں بہن نے کہا آپ ناپاک ہے نجس ہے آپ اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے پہلے تم غسل کرو اس کے بعد ہاتھ لگاؤ حضرت عمر گئے غسل کیا اور قرآن کریم کے اوراق اپنے ہاتھ میں لیے اور پڑھنے لگا ما احسن هذا الکلام یہ کلام کتنا اچھا ہے اتنے میں حضرت خباب درم جو چھپی ہوئی تھی نکلے اور کہنے لگے او عمر ایسا لگتا ہے مجھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہوئی انہوں نے دعا فرمائی تھی یا اللہ اسلام کو قوت بخشتے یا عمر ابن خطاب کے ساتھ یا ابو جہل ابن حشام <clears throat> یا عمر ابن حشام کا لفظ ہے اس کے ساتھ یا ابو الحکم ابن حشام کے الفاظ ہیں حضرت عمر نے تلاوت شروع کی اور تلاوت کے بعد کیا تلاوت شروع کی سورہ طوحا کی آیات تھی ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ ہا یہ حروف متشابہات ہیں اور جو حضرات اس کی اشارات بیان کرتے ہیں تو وہ یہ یا طاہرو یا ہادی ما انزلنا علیک القرآن لتشقہ اور کہتے ہیں یا طالب الحق و یا من الباطل ما انزلنا اور ایک مطلب یہ ہے تو اپنی قدم کو زمین پر لگا دے اس لیے کہ آپ بہت دیر تک کھڑے رہنے کی وجہ سے کبھی ایک پاؤں پر کبھی دوسرے پاؤں پر کھڑے ہوتے ہیں اور دوسرے کو ڈھیلا کرتے ہیں اس کی ضرورت نہیں مختصر تلاوت کرنے اس لیے کہ تلاوت ابتدا میں تو لمبی تھی پھر مختصر ہو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس طرح چاہو تو لمبی تلاوت کرو یا چھوٹی تلاوت کرو ما انزلنا علیک القرآن لتشقى قرآن کریم نے ہم ہم نے آپ پر اس لیے نہیں اتارا کہ آپ کا بدن تھک جائے اپنے بدن کو تھکانے کی ضرورت نہیں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعب اور تھکاوٹ برداشت کرتے تھے اور ایک مطلب یہ ہے ہم نے قرآن اس لیے نہیں اتارا تاکہ آپ غمگین رہے آپ تبلیغ کرے اگر کسی نے قبول کیا تو ٹھیک ہے قبول نہیں کیا آپ اپنے دل کو غم سے نہ بھر دے آپ اپنے بلڈ پریشر کو نہ بڑھائے اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے آپ نے اپنا کام کر لیا النَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ لم یؤمنوا بحاد الحدیث اصفا ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو ختم قتل کریں اپنے آپ کو ختم کریں اگر یہ ایمان نہ لائے ایسا نہ کریں ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرة لمن یخشا مگر یہ قرآن کریم نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلا یہ اس اللہ نے نازل کیا جس نے آسمانوں کو جو اونچی اونچے ہیں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے الرحمن علی العرش استوا اور یہ جو قرآن اللہ نے نازل کیا یہ اللہ کی رحمت ہے اور رحمان اللہ تبارک و تعالی عرش کے اوپر جلوہ افروز ہو گئے اللہ کا جلوہ تجلی عرش کے اوپر آ گئی جس کا ایک مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی عرش پر مستوی ہو گئے یہ الفاظ ہم پڑھیں گے اور معنی اور اس کی حقیقت کو تلاشی نہیں کریں گے جیسے علماء فرماتے ہیں امیر روحا علا ضواہ رہا اس کے الفاظ کی کو اسی طرح گزارتے رہو پڑھتے رہو اس کی حقیقت کو تلاش مت کرو کہ کیا مطلب ہے بس پڑھتے رہو اور ایک مطلب یہ ہے سلف کہتے ہیں کہ استواء طبع انجلی کو بشانی اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہو گئے اور عرش کی اوپر ہو گئے لیکن جو اللہ تعالیٰ کی شان کے ساتھ مناسب ہے جیسے ید اللہ فوق ایدیہم اللہ کا ہاتھ لوگوں کے ہاتھ کی اوپر ہے ہاتھ سے مراد وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی ہاتھ ہے جس کی نہ ہمیں حقیقت معلوم ہے نہ ہمیں کیفیت معلوم ہے نہ حقیقت معلوم نہ کیفیت معلوم اس لیے امام مالک فرماتے ہیں ولاقال کیفیت کو مت کہو اس لیے کہ کیفیت اس سے مسلوب ہے یہ مت کہو کہ ہاتھ تو ہے لیکن وہ ہاتھ چاندی کا ہے یا سونے کا ہے وہ لمبا ہے یا چھوٹا ہے وہ موٹا ہے یا پتلا ہے یہ حقیقتی معلوم نہیں ہے تو کیفیت خود بخود معلوم نہیں اور یا تعویل کرتے ہیں استوى امر ہو قدرت ہو ابن عمر سے مروی ہے مسند ربیع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام اللہ تعالی کی حکومت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکومت بنائی وہ برابر ہو گئی آسمان و زمین بن گئے اللہ کی حکومت چلنے لگی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے آسمان زمین اس کے نیچے میٹھی گیلی ہے گیلی میٹھی اس کے نیچے وہ سب اللہ کے لیے ہے وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اگر آپ بلند آواز سے ذکر کرتے ہیں کوئی کچھ دعا کرتے ہیں تو اپنے آپ کو نہ تھکائے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ یا علم السر چھپی ہوئی بات کو جانتے ہیں جو آپس میں ہے وہ اخوا اور انسان کے دل میں ہے اس کو بھی جانتے ہیں تو وہ جہر نہ کرے کہ لمبی چوڑی آواز نکالیں اور ہاں جو جہر معتدل ہے برابر ہے وہ کر سکتے ہیں جیسے حدیث میں اس کا ذکر آتا ہے اربعو علی انفسکم فن لا غائبا اللہ تعالیٰ سمیع اور بصیر ہے بہت آواز بلند مت کرو بلکہ معتدل معتدل آواز ہو برابر ہو لا تجہر بسولاتک ولا تو خافت بہت زیادہ آواز بلند مت کرے اور بہت آہستہ بھی نہ ہو درمیان میں ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں لہ الاسماء الحسنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوبصورت نام ہے اللہ اللہ اللہ ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم اللہ لا الہ الا ہو الملک القدوس اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسرے نام جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے عالم الغیب و شہادت اللہ تعالیٰ عالم الغیب ہے عالم الشہادت ہے رحمان اور رحیم ہے الملک القدوس اللہ تعالیٰ بادشاہ ہے القدوس پاک ہے مؤمن ہے حفاظت کرنے والا ہے المحمن نگرانی کرنے والا ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات ہے سو ایک کم اسماء حسنہ جو احادیث کی کتابوں میں آئے ہیں لہ الاسماء الحسنہ اللہ لا الہ الا لہو لہ الحسنہ هل اتاك حدیث موسیٰ کیا آپ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ آیا ہے یہ آیات آخر تک چودہ آیتیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلاوت فرمائی تاریخ کی کتابوں میں سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے چودہ آیتیں <clears throat> موسیٰ اذ رآ نارن فقال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى شاید وہاں سے شعلہ لاؤں میں نے آگ دیکھا میں نے آگ کو دیکھا یا وہاں پر کوئی رہبر مل جائے اور مجھے راستہ بتا دے راستہ گم ہو چکا تھا او اجد علی النار ہدا فلما اتاها نودی یا موسی انی انا ربک وہاں اللہ تعالی کی تجلی ہے فخلعنا علیک اس لیے احترام کی وجہ سے اپنا جوتا نکالے جیسے ہم جوتا نکال کر نماز پڑھتے ہیں اور کسی زمانے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہود کی مخالفت کرو وہ جوتوں کے بغیر نماز پڑھتے ہیں تم کبھی کبھی جوتوں کے ساتھ نماز پڑھو یہ حدیث میں آتے کبھی کبھی مراد ہے اس لیے کہ کا نسول حافین و کبھی یوں کبھی یوں کبھی جوتے کے ساتھ کبھی جوتے کے بغیر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی کبھی جوتوں کے ساتھ نماز لیکن وہ جوتے جو اس زمانے کے چپل ہوتے تھے جس میں جو چپل پاک ہوتی تھی اور جس میں انگلیاں لگتی تھی تو اس زمانے میں یہود کی مخالفت کی وجہ سے فرمائے کبھی کبھی پڑا کرو لیکن اس کے بعد یہود اور نصارہ کی مخالفت اس میں ہے کہ ہم بغیر جوتوں کے پڑھے اس لیے کہ وہ بوٹ پہنتے ہیں اور جوتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں جوتوں کے ساتھ عبادت کرتے ہیں جوتوں کے ساتھ بائبل پڑھتے ہیں تو اب تو ہم بغیر جوتوں کے کریں گے اس لیے کہ ان کی مخالفت کا یہی تقاضہ ہے اور قالین کے اوپر جوتوں کے ساتھ آ جائے گا تو قالین کا کارپیٹ کا کیا حشر ہوگا فخلا نا ان نقبل المقدس طوا آپ مبارک جگہ میں ہے جو وادی توا ہے علماء فرماتے تو فی حل خیر والبرک والنور جس میں خیر ہے برکت ہے وہ نور اس کے اندر لپیٹا گیا ہے وَأَنَا اخْتَرْتُكَ فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَى إِنَّنِي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدْنِي وَأَقِمِ الصَّلَاةِ لِذِكْرِ جہاں تک تلاوت فرمائی اور کہنے لگے حضرت عمر مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤ تلوار لٹکائی خباب ابن عرت ان کے ساتھ آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دار ارقم میں تھے دروازہ کٹکھٹایا پیچھے سے کسی نے دیکھا دروازے کے دراڑ میں عمر آئے ہیں حضرت حمزہ نے فرمایا کوئی بات نہیں دروازہ کھولو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھولو دروازہ حمزہ نے کہا اچھی نیت سے آئے ہیں تو مبارک اگر بری نیت سے آئے ہیں تو اس ہم اس کی تلوار سے اس کو قتل کریں گے اندر آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دامن پکڑا اور فرمایا او عمر کب تک آپ گمراہی پر رہیں گے کیا آپ آنے والے عذاب سے نہیں ڈرتے حضرت عمر نے فرمایا حضرت کلمہ پڑا دیجئے کلمہ پڑا اور اس کے بعد نکلے جمیل ابن معمر ایک آدمی تھا کافر اس نے آواز لگائی اللہ عمر عمر تو سوابی بن گیا اپنا دین چھوڑ کے دوسری دین میں چلا گیا اسلام قبول کیا حضرت عمر ان کے پیچھے تھے عمر نے فرمایا ما سوبؤ تو یا ما سوبا تو ولاک اسلم تو میں تو مسلمان بن گیا ہوں حضرت عمر تو عمر تھے اس لیے کعبے کے پاس آئے اور بلند آواز سے کلمہ پڑا میں مسلمان ہو چکا ہوں اور اس اس سے اسی کے ساتھ ساتھ ابو جہل کے پاس آئے ابو جہل کا دروازہ کٹ کٹ آیا ابو جہل نکلا او مرحبا بے کا کیسے آنا ہوا حضرت عمر نے کہا میں مسلمان ہوا ابو جہل نے دروازہ ایسا بند کر دیا زور سے کہ وہ دروازہ حضرت عمر کے چہرے پر لگا اندر چلا گیا پھر آیا سب مشرقین جمع ہوئے اور ان کو مارنے لگے حضرت عمر ان کو مارتے ہیں یہ عمر کو مارتے ہیں یہاں تک کہ سورج سر پر آ گیا سورج سر پر آیا حضرت عمر تھک گئے بیٹھ گئے مشرقین ان کو پیٹنے لگے قتل کے ارادے سے ابن وائل نے کہا اس کو قتل کرتے ہو اگر قتل کر دیا تو اس کی قوم تم کو کہاں چھوڑے گی بنی عبد بنی عدی پھر ان کے گھر کا محاصرہ کیا بخاری میں ہے عاصب صبل وائل نے کہا میں نے ان کو پناہ دی ہے مسلمان ہوا تو ان کا حق تھا تم سب چلے جاؤ سال سالب الوادی وادی بھر گئی تھی ان سے قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے ان کو اسلام کی اور ایمان کی دولت نصیب فرمائی اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی قرآن کریم کی تلاوت قرآن کریم کے معنی اور قرآن کریم اور قرآن اور حدیث کی برکات سے مالا مال اور محظوظ کر دے اللہ اس محمد و صاحب اجمعین کے سامنے رکھا ہے تو دو تین سطرے پڑھ لوں ایک ضروری کام یہ بعض مرتبہ ذکر کی ہمت نہیں ہوتی کبھی ایسا ہوتا ہے ذکر شروع کر دیا مگر دو چار تسبیح کے بعد تھک جاتا ہوں اس کے متعلق ارشاد فرمائیں جب آپ اتنا یاد رکھے کہ بہت ہمت اور محنت کی ضرورت ہے قرآن کریم میں ہے وَلَذِكْرُ ذکر اللہ اکبر اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے ذکر اللہ کے لیے زیادہ ہمت اور محنت چاہیے جب تکان محسوس ہو تو اللہ کی طرف متوجہ ہو کر دعا کریں یا اللہ تو قوت اور ہمت عطا فرما اپنا نام لینے سے محروم نہ فرما ذکر کی ضرب اور آواز زیادہ بلند نہ کریں جس سے جلدی تکان ہو جائے اللہ تعالیٰ آپ کی مدد انشاءاللہ انشاءاللہ بھی یعنی مجلس برادر کو آئندہ ہفتے انشاءاللہ اجتماع ہے سب حضرات کو اس میں شرکت کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے الحمد للہ رب العالمین والسلام على محمد وآله أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار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 وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم تجاوز عنا وتجاوز عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اے رب کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما گناہوں کی نفرت ہمارے دلوں میں بٹھا دے طاعت کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دے دونوں جہان کی خیر ہم سب کی جولیوں میں ڈال دے ایمان کامل کی دولت سے سب کو مالا مال فرما دے دنیا اور آخرت کی ہماری حاجات کو اپنے فضل سے پورا فرمانے جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلی صورت پیدا فرمانا رزق رزق حلال میں فراخی عطا فرما دے تنگی سے حفاظت فرما دے جو بیمار ہیں ان کو صحت کامل عطا فرما دے ہمارے وفات شدہ حضرات کی مغفرت فرما دے خواتین کی مغفرت فرما دے دنیا اور آخرت سعاد سعادت کامیابی نصیب فرمانے جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے مسلمانوں کو کامیابی نصیب فرما دے خصوصاً حفاظت اور حمایت فرما دے اے رب کریم ترکی کی حفاظت حکومت کی حفاظت فرما دے ایمان کا مل کی دولت سے نواز دے کثرت ذکر کثرت استغفار کثرت درود شریف کثرت تلاوت کثرت دعا کثرت ذکر موت کے لیے قبول فرما دے رب کریم ہمارے طلبا ہمارے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے آنکھوں کی کھنڈک بنا دیں ایمان کامل کی دولت سے مالا مال فرما دے جہاں جہاں دین کام جس شکل میں ہو رہے ہیں ان تمام کاموں کو قبول فرما دے مساجد مکاتب کی حفاظت فرما دے معاہد معابد کی حفاظت فرما دے خانقاہوں کی حفاظت فرما دے تبلیغ جماعت کی نقل و حرکت کی حفاظت فرما دے آنے والے اجتماع کو بےحد مقبول اور کامیاب بنا دے ہدایت اور نور اور روشنی کی پھیلانے کا پھیلنے کا ذریعہ بنا دے اے رب کریم ہم سب کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے ہمارے بچوں کو دین کی خدمت کے لیے قبول فرما دے ہمارے طلبہ کو قبول فرما دے اس مدرسے کو خصوصاً اور تمام اعلی کی دین مدارس کو ہر طرح کی ظاہری باطنی ترقیات سے نواز دے تعلیمی عملی علمی ترقیات سے نواز دے یا رب کریم اے بارے دوست و احباب کو دنیا و آخرت میں کامیابی نصیب فرما دے اور سب کی جان مال عزت ایمان اولاد اور دین کی حفاظت فرما دے رب کریم اس ملک میں جو دینی آزادی تھے اس کو قائم اور دائم فرما دے جہاں جہاں جہاں مشکلات ہیں ان مشکلات کو دور فرما دے مسلمانوں کو صبر کی توفیق سے مالا مال فرما دے اے رب کریم نعمتوں کی شکریہ کی توفیق عطا فرما دے ناشکری کی نحوست سے سب کی حفاظت فرما دے علم عمل تقوی اخلاص نصیب فرما دے حافظوں میں برکت عطا فرما دے قوت و شجاعت نصیب فرما دے اوصاف قبیحہ سے سب کی حفاظت فرما دے اوصاف جمیلہ سے جلیلہ سے سب کو متصف فرما دے اخلاق حسنہ سے مالا مال فرما دے اخلاق سیئہ سے ہمیں دور فرما دے اخلاق سیئہ سے ہمیں صاف فرما دے اے رب کریم ہماری دعاؤں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے توفیل قبول فرما دے وصلی اللہ علی محمد و و آلہ اصحابہ اجمعین